انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجی پھر آپ نے انہیں بلا لیا فرمایا میرے خاندان کے کسی فرد کے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جا کر یہ پیغام وہاں پہنچائے اس لیے تم اسے لے کر نہ جاؤ پھر آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں سورہ برات دے کر مکہ بھیجا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار نوے یہ حدیث صحیح ہے